ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر گھوڑے وہ ہیں جو کالے رنگ کے ہوں جن کی پیشانی اور اوپر کا ہونٹ سفید ہو پھر ان کے بعد وہ گھوڑے ہیں جن کے چاروں پیر اور پیشانی سفید ہو اگر گھوڑا کالے رنگ کا نہ ہو تو انہی صفات کا سرخ سیاہی مائل عمدہ گھوڑا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھیانوے یہ حدیث صحیح ہے